میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے میرے مولا میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے بڑا مشکل تیری مد کا سفر لگتا ہے لوگ کہہ دینا نسیری یہی ڈر لگتا ہے میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے تیری چوکھٹ پہ ستارے نے سلامی دی ہے تیرے بچوں کی فرشتوں نے غلامی کی ہے ایمان ہے جبریل کا استاد ہے ہے تو حد کونین کے سردار کا داماد ہے تو علی تیرے کوئی کیا بولے تیری ٹھوکر کا اشارہ ہو تو مردہ بولے میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے ایک ہی وقت میں چالیس جگہ پر موجود نفس تجھ میں جھلکتے ہیں صفات مابو چاند سورج بھی سمجھتے ہیں اشارہ تیرا زندگی کیا ہے اجل پر بھی ہے قبضہ تیرا علی دین پیمبر تن کے ہے تو جس پہ اللہ کا دھوکہ ہو وہ انسان ہے تو میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے پتلا دم کا بنایا ہے تیرے ہاتھوں نے نقش بولنے تراشا ہے تیرے ہاتھوں نے سوچتا ہوں کہ نسیری کی خطا ہی کیا ہے جب کہ اللہ کا چہرہ بھی تیرا چہرہ ہے خدیا نہ جے خدیا نہ جے جو خطبہ تو نے اسے لگتا ہے بنائی ہے یہ دنیا تو نے میرے مو فضیلت کیسے جنتوں کو سر تسلیم و ارم تیرے ہیں یہ ہے دوش رسالت پا قدم تیرے ہیں التجا یہ ہے کہ حسنین کا صدقہ دے دے اپنے مداح کو مدحت کا سلیقہ دے دے گفتگو کرنے کے آداب سکھا دے مولا میرے ہر لفظ کو نایاب بنا دے مولا میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے بڑا مشکل تیری مدحت کا سفر لگتا ہے لوگ کہہ دینا نسیری یہی ڈر لگتا ہے میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے میرے مولا میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے میرے مولا میں لکھوں